واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ما وقع آمنتم به به وقد كنتم كنتم تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون بما تكسبون اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہے سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو آپ اے نبی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں آپ اے نبی یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس کی تصدیق کرو گے ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کے دن پورا پورا انصاف ہوگا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کفار اور مشرقین سے اے نبی انتقام لے لیں تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے یا آپ ہی کی زندگی ختم ہو جائے بہر صورت ان کی بعض گشت ہماری ہی طرف ہے اگر تم نہ بھی رہو تو تمہارے بعد ان کے افعال کے اللہ تعالیٰ خود گواہ بن جائیں گے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک ایک رسول ہوتا ہے جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان ایک منصفانہ فیصلہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھتی ہے چنانچہ ہر امت اپنے پیغمبر کی موجودگی میں اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے ان کا اچھا یا برا نام اعمال ساتھ ہوتا ہے جو بحیثیت ان کے گواہ کے ہوتا ہے نیز ملائکہ بھی گواہ ہوتے ہیں جنہیں ان پر نگران کار مقرر کر دیا تھا ایک بعد دیگرے ہر امت پیش ہوتی رہے گی اور یہ امت اگرچہ آخری امت ہے لیکن قیامت کے روز یہ اولین امت بن جائے گی جس کا فیصلہ اللہ پاک سب سے پہلے فرمائیں گے چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگرچہ سب کے بعد ہیں لیکن قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے اور ساری مخلوق سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہو جائے گا اس امت نے یہ شرف اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل کیا ہے رسول اللہ پر قیامت تک درود و سلام ہو آمین قیامت عذاب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مشرقین عذاب میں جلدی کرتے ہیں اور وقت عذاب آنے سے پہلے عذاب مانگتے ہیں اس میں ان کی کوئی بھلائی نہیں کافر تو جلدی کرتے ہیں لیکن مؤمن اس سے ڈھڑتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً عذاب ضرور آئے گا اگرچہ اس کا وقت معین معلوم نہ ہو اسی لیے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھا رہے ہیں کہ اے نبی ان کفار و مشرقین سے کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی جان کے لیے نہ تو نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا میں صرف اتنا کہتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے اور اگر میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس پر قادر نہیں جب تک کہ اللہ پاک خود مجھے آگاہ نہ فرما دیں میں تو اللہ کا بندہ اور تمہارے لیے اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں میں نے تمہیں خبر دے دی ہے کہ قیامت ضرور ہوگی لیکن اس کا وقت مجھے نہیں بتلایا گیا ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہوتی ہے اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو ایک گھڑی کی بھی نہ اس میں تقدیم ہوگی نہ تاخیر جیسا کہ اللہ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے موت کا تو ذرہ بھر کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ناگہاں آ جائے گا اگر دن اور رات میں کسی بھی وقت یہ آ جائے تو بتاؤ کیا کرو گے اس لیے جلدی کیوں کرتے ہو جب کہ آ ہی جائے گا تو کیا اس وقت ایمان لاؤ گے وہ ایمان کا وقت کب رہے گا اس وقت کہا جائے گا کہ لو جس عذاب کی جلدی کرتے تھے اس وقت کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا عذاب سے سابقہ پڑھنے پر بول اٹھیں گے کہ ہم اب اکیلے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور دیگر تمام معبودوں سے اعراض کرتے ہیں لیکن اس وقت کا ایمان کوئی ایمان نہیں اللہ تعالیٰ کی عادت تو اپنے بندوں میں یوں ہی چلی ہوتی ہے ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب جہنم کا چکھو اس طرح انہیں خوب ڈانٹ ڈپٹ بتائی گئی جس عذاب جہنم کا وہ انکار کرتے تھے اس عذاب میں انہیں دھکے دے دے کر جھونکا جائے گا تم جادو کہتے تھے تو کیا یہ جادو ہے نہیں بلکہ تم خود اندھے ہو اب خواہ صبر کرو کہ نہ کرو اپنے برے اعمال کا بدلہ ضرور پاؤ گے